جو بنارس کے اندر ہندو یونیورسٹی ہے بی ایچ یو جو یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس کے اسکالر بھی ہیں میں آپ سے بڑے ذریعہ کو احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اسلام اس موضوع پر تعمیر کو خطاب کرنا ہے تو شہر جنا موزانہ اور مکان صحت کرتے ہیں الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستغيله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل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 أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدا وكل بدا ضلالة وكل ضلالة في النار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 عليها ملائكة غلاظ لا الله ما ما أمرهم ويفعلون يؤمرون اس مبارک مجلس میں موجود معزز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائی جو نشی ماحول ہے انسانی زندگی میں گھر کی بڑی اہمیت ہے دنیا کی ٹینشن دنیا بھر کے رنج و غم سے دنیا بھر کی پریشانیوں سے انسان کہاں آ کر چین پاتا ہے اپنے گھر میں ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَكُم مِّن بجور کرنا اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا گھر کی اہمیت اس سے پوچھو جو بے گھر گھر کیا ہے اس سے پوچھو جس کے پاس اپنے سر کو ڈھانکنے کے لیے چھت موجود ہے یہ جو گھر ہے ہمارے یہ ہمیں زمانے سے فتنوں سے بچاتے ہیں یہ ہماری خواتین کی عزت ان کی عصمت کی حفاظت کا مرکز ہے ہماری عورتیں ہمارے گھروں میں ہیں یہ ان کی سیفٹی ان کی حفاظت ان کی سرکشا کے لیے ضروری ہے اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا وقرن في ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى اے نبی کی اے نبی کی گھر والیوں کی عورتوں تم اپنے گھروں میں سکون سے رہا کرو اپنے گھروں میں عزت و وقار کے ساتھ رہا کرو اور کبھی بھی زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے بس زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے سج دھج کے گھروں سے نکلا کرو تو گھر ہماری عورتوں کی عزت کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے موجودہ وقت میں ہمارے دین کو بگاڑنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرنے کے لیے قدم قدم پر ہزاروں فتنے موجود ہیں ان فتنوں سے اپنی حفاظت کا ایک بہت اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے کاروبار سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہم اپنا زیادہ تر وقت اپنے گھروں میں گزارے شریعت کی نظر میں بہت اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی بلا دور کر گھر سے باہر ہے اللہ کے پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں لمن کا لسان قابل مبارکباد ہے وہ آدمی جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے وہ وسیع ہوں بینسو ہوں اور اس کا گھر اس کے لیے کافی اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو وہ بلا ضرورت گھر کے باہر نہ رہتا ہو گھر میں ٹائم ہو وہ بکا ادا فتی اتی ہی اور اپنی غلطیوں پر اللہ کے سامنے روتا یہ تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اللہ کے پیارے حبیب نے اس کو مبارکباد دی ہماری گفتگو کا عنوان ہے آج گھروں کی اصلاح کیسے کی جائے اس لیے کہ ہمارا سماج ہمارا معاشرہ ہمارے گھروں سے بنا ہے ہماری فیملی ہمارے گھر ہمارے پریوار مل کر ہی تو یہ سماج بنا ہے گھر سدھر جائے گھر کی اصلاح ہو جائے پریوار کی اصلاح ہو جائے معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو آج ہم مختصر سے وقت میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اپنا کے ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں ہم انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے دس چیزیں بیان کریں قرآن حکومت کی روشنی گھروں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں گلدستہ وغیرہ لگاتے بہت سارے لوگ اپنے گھر میں پودا وغیرہ لگاتے گھر کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز اپنے گھر میں اللہ تبارک مطالعہ کے تقوا کا پودا لگاؤ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اپنے پریوار کے دل و دماغ میں اپنے بیوی بچوں کے دل و دماغ میں اللہ تبارک مطالعہ کے ڈر کا بھیج بو دو ہمارے بچوں کو یہ احساس ہونا چاہیے ہم اللہ کے بندے ہیں وہ ہماری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے اس سے ہم بچ کے نہیں جا سکتے ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پر اس پروردگار عالم کی نظر ہے میرے بندو تمہاری زبان سے اگر ایک لفظ بھی نکل رہا ہے وہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی کل قیامت کے دن نام امان کی شکل میں تمہارے سامنے آنے والا ہے یا اس اللہ کے علم اور قدرت کا یہ عالم ہے کہ وہ ہماری نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے ہم جب راستے پہ چلتے ہیں جب اپنی کار سے جا رہے اپنی بائک سے جا رہے ہیں پیدل جا رہے ہماری نگاہیں کہاں کہاں جا رہی ہیں ہماری آنکھیں کون کون سی چیزوں کا مشاہدہ کر رہی ہیں وہ پروردگار وہ بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی بات تو بہت دور ہے اللہ نے فرمایا تو تمہارے دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے تمہارے دلوں کے اندر جو رات چھپائے تمہارے دل کے اندر جو خیالات مچل رہے ہیں تمہارے دل کے اندر جو گندی گندی گندی سوچ پیدا ہو رہی اس سوچ کو بھی اللہ کے بارے میں جانتا ہے اللہ کا ڈر اس بات کا احساس کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ انسان کو گناہ سے بچاتا ہے یہ احساس جب تک پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے انسان کو گناہ سے کوئی چیز روک نہیں سکتی انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے سب سے کامیاب چیز یہ کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ احساس پیدا ہو یہ احساس اپنے اندر بھی ہمیں پیدا کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کے اندر اپنے بال بچوں کے اندر بھی پیدا کرنا ہے حضرت لکمان کا نام سنا ہے آپ نے یہ نبی نہیں تھے حضرت لکمان نبی نہیں تھے اللہ کے نیب بندے گئی اللہ تبار نے حکمت سے نوازا ان کی باتوں میں بڑی دانائی تھی بڑی حکمت تھی پرانے میں ان کے نام سے کوئی سورے موجود ہے حضرت لکمان علی حضرت لکمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگا سکتے بطور دعا لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے اس بارے میں صحیح بات ہے کہ وہ نبی حضرت لکمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیے اے میرے بچے حضرت لکمان اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اے میرے بچے یہ بات کان کھول کر سن لے کہ اگر کوئی کائنات میں اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے پوری کائنات میں پورے آسمان میں پوری زمین میں بھی پہاڑ کی چٹان کے نیچے بھی اگر کرائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے یا تو اللہ اس اس رائی کے کے دانے برابر چیز کو بھی سامنے لے آئے گا اس اللہ سے وہ رائی کے دانے کے برابر چیز بھی چھپ نہیں سکتی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں لائٹ بند کوئی دیکھ نہیں جائے دروازہ بند کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کھڑکی بند کوئی دیکھ نہیں رہا ہے ایک رائی کے دائرے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے وہ اللہ اور یہ تصور اللہ سبق تعالیٰ کا یہ کھاؤ اس کا تقوا یہ ہمارے گھر کی اطلاع کا پہلا قدم ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مشکل سے دس یا بارہ سال کی ہے دس بارہ سال کے بچے ہیں اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ سواری پر سوار ہے اونٹنی کے اوپر سوار ہے اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کا بھائی سے عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں میرے بچے اے بچے کیا میں تجھے کچھ قیمتی باتیں نہ بتا دوں بارہ سال کا وہ بچہ وہ اللہ کے رسول کی تربیت میں پلنے پلنے بڑھنے والا وہ بچہ وہ جواب دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جواب دیتے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول ضرور بتائیے آپ جو بھی بتانا چاہتے ہیں مجھے بتائیے آپ نے فرمایا اس کا اے میرے بچے تو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھ ہر حال میں اللہ کا ڈر تیرے دل و دماغ میں ہونا چاہیے ہمیشہ تیرے دل و دماغ میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے جب تو اللہ سے ڈرے گا جب تو اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ بھی تجھے یاد رکھے گا عباس اے میرے بچے جب بھی تجھے کچھ سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا وہی ستر ان دلہ اور جب بھی تجھے مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگنا پتا چلا کہ بچپن سے اپنے بچوں کو توحید سکھائی جائے بچپن سے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اللہ کا اللہ کے کو یاد کرنے کی صفت ڈالی جائے ان کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے آمادہ کیا جائے آپ کا بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے آپ سختی سے پوچھتے کیوں نہیں گیا اسکول بچہ جھوٹا یا سچا بہانہ کرتا ہے اگر وہ بلا وجہ اسکول نہیں جاتا تو اس کی ماں بھی بھی پٹائی کرتی ہے باپ غصہ کرتا ہے لیکن آپ کا بیٹا اذان ہو چکی ہے نماز کا ٹائم ہو چکا ہے آپ کا بیٹا بیٹھ کے گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہے ماں کے چہرے پر کوئی فکر نہیں ہے باپ کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں ہے یہ مسلمان کے گھر کی نشانی نہیں ہے مسلمان کا گھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے بیٹا اگر نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے تو ماں کا چہرہ غصے سے لال ہو جانا چاہیے باقی پیشانی پر سیوٹیں آ جانی چاہیے ماں باپ ناراض ہو جائیں بیٹا اگر آزار ہونے کے بعد فوراً وضو بناتا ہے وضو بنا کے مسجد میں جا کر آگے کی سب میں پہلی سب میں شریک ہو جاتا ہے تو باپ کا چہرہ خوشی سے دمکنا چاہیے باپ کے چہرے پر خوشی کی لہر آنی چاہیے کہ میرا بیٹا اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہے میرا بیٹا سب اول میں شامل ہو رہا ہے میرا بیٹا تقریر اولا میں شامل ہو رہا ہے یہ مزاج ہونا چاہیے بیٹی کی زبان سے گالی نکل جائے بیٹی کی زبان سے کوئی گندی بات نکل جائے تو ایک مسلمان ماں کا یہ کردار ہے کہ فوراً اپنی بیٹی کو ٹوکے فوراً اپنی بیٹی کے اوپر غصے کا اظہار کرے اللہ کا ڈر اللہ کی عبادت کا بیج بونا ہے ہمیں اپنے گھر اپنے بچوں کی گھٹی میں توحید کو پلانا ہے انہیں اس لائق بنانا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک وہ سب کچھ بھول جائیں مگر اللہ کو بھول زندگی کی آخری سات تک توحید کا جو سبق ہم نے بچپن میں سکھایا ہے وہ سبق نہ ہو گھر کی اصلاح کرنی تو یہ پہلا کام کو کرنا ہے دوسرا کام ایک محلہ ہے ایک سوسائٹی ہے مسلمانوں کی سوسائٹی سبوت کیا ہے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی پتا کیسے چلے گا مسلمانوں کی سوسائٹی اذان کی آواز آئے جہاں اذان کی آواز آ جائے جہاں کسی مسجد کا مینار نظر آ جائے جہاں اللہ کے کچھ بندے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے سمجھ جاؤ یہ مسلمانوں کی کالونی ہے سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے اور جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے جس گھر میں اللہ کے آگے کوئی سجدہ نہ کر رہا ہو وہ نام اپنا رکھ لے محمد اسماعیل وہ نام اپنا رکھ لے محمد ابراہیم لیکن وہ مسلمان کا گھر نہیں ہو سکتا مسلمان کا گھر وہ ہے جس گھر میں نماز پڑھی جائے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے افضل تل مری سلا تو ہوئی مکتوبہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ نماز ہے جو آدمی اپنے گھر میں پڑھتا ہے فرض کے علاوہ فرض نماز تو آپ کو مسجد ہی میں پڑھنی ہے مگر تحجد کی نماز یا نفل نماز ہے یہ آپ گھر میں پڑھیں گے سب سے افضل اور بہتر طریقہ ہے اللہ کے پیارے رسول ایک دوسری حدیث میں وہ بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے اللہ کے پیارے رسول فرماتے مسجد جب تم میں سے کوئی مسجد میں اپنی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے پل یجعل ہی من ہی تو کچھ نماز اپنے گھر کے لیے بھی چھوڑ دے نوافل نفل نمازیں نفل نمازیں وہ اپنے گھر کے لیے چھوڑ دے فَإِنَّ اللَّهَ جَائِرٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا اس لیے کہ جب آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے میرے پیارے ساتھیوں آج ہمارے گھروں کی برکتیں چلی گئی آج ہمارے گھروں کی بھلائیاں ہم سے روڑ گئی آج ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے اگر مرد حضرات ہے تو میری مسجد ہی میں نماز پڑھتے اور عورتیں عام طور سے پڑھتی بھی نہیں ہیں مسلمان کے گھر کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ اس کے گھر میں مسلح ہونا چاہیے اس کے گھر میں رات میں اٹھ کر اس کا باپ مسلمان بچے کا باپ تحجد پڑھنے والا ہو تاکہ بچہ اپنے باپ کو دیکھ کر اسے نماز کی اہمیت سیکھے نماز کو جانے اور ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں اگر سینے میں درد مند دل ہو تو ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں گے حدیث ہوگی ابو داؤد اور مسلم احمد کی صحیح حدیث اللہ کے پیارے رسول پر ہیں رسی اللہ ہوں کامن اللہ تبارک بتالا اس آدمی کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر قیام الحل کرتا ہے جو رات کو اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھتا ہے جو رات کو اٹھ کر جب ساری دنیا اپنے اپنے بستروں پر مزے لے رہی ہو وہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے اللہ ایسے بندے پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے لیکن آگے کا جملہ سنیے وہ آدمی جب رات میں تحجد پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے تو اکیلے یہ کام نہیں کرتا ہے وہ وہ اپنی محترمہ کو بھی اٹھاتا ہے وہ اپنی گھر والی کو بھی اٹھاتا ہے وہ اپنی اہلیہ کو بھی اٹھاتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ تم بھی تحجد پڑھو چلو تم بھی میرے ساتھ سیاح ال پڑھو چلو تم بھی میرے ساتھ اللہ کے آگے اپنا سر جھکاؤ اگر عورت کہتی ہے نہیں نہیں میں نہیں اٹھوں گی مجھے صبح اٹھنا ہے مجھے بچوں کو تیار کرنا ہے نہ وجی الماء تو وہ پانی ڈال کر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اس کو بھی اس نیکی میں شامل کرتا ہے آج ایسے میاں بیوی کہاں ہے ایسے جوڑے کہاں ہیں جو رات کو اٹھ کے میں تحجد کی نماز پڑھ رہے اما عائشہ فرماتی ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تحجد پڑھتے تھے جب قیام مند کرتے تھے تو تحجد پڑھنے کے بعد جب بیتر کی نماز پڑھنے کی باری آتی تھی تو اللہ کے پیارے رسول اپنی پیاری بیوی عائشہ اٹھایا کر دیتے اور کہتے تھے یا عائشہ تم پڑھاؤ کی حیا چلو اٹھو اب وطر پڑھنا ہے چلو تم بھی وطر پڑھ لو پتا چلا کہ اللہ کے پیارے رسول اپنی بیویوں کو ساتھ میں وطر کی نماز بھی پڑھواتے تھے رات میں میرے پیارے بھائیوں اس گھر میں برکتیں کیسے نازل ہوگی گی جس گھر میں اللہ کے آگے کوئی جھکنے والا نہ ہو اس گھر کے اندر اللہ تبار تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے جس گھر کے رہنے والے اللہ کو کہاں سے ٹائم دی جس اللہ کی کروڑ اربوں نعمتیں چوبیس گھنٹے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن پر جس کی حکومت ہے ہماری ایک ایک سانس پر جس کی حکومت ہے اس اللہ کی ٹائم بھی سجدہ کرنے کا کہنے والا کوئی نہ ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے گھروں کی اصلاح کرنی ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو جلدی نماز کے لیے ان کو لے کے جانا مشکل ہو جاتا ہے بچے بڑے ہو جائیں تو ماں باپ کے کہنے پر بھی نماز نہیں پڑھنے جاتے لیکن بچے چھوٹے ہو اور ماں باپ نماز کے لیے لے کے جائیں تو شوق سے جاتے اسی لیے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اب اللہ کی صحیح حدیث ہے من اور تم بس وہی نمنا اس کبھی اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز کا حکم دو اور جب تمہارے بچے دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کرو ان کو مارو ان کے اوپر سختی کرو اور جب دس سال کے ہو جائیں تو بچوں کے بستر الگ کر دو ایک بستر پر دو بھائیوں کو یا دو بہنوں کو ساتھ میں مت بلاؤ ان کے بستر الگ کر دو یہ جو عادت ہم ڈالیں گے اور جب بچے کو سات سال سے لے کے دس سال تک کنٹینیو تین سال تک ہم نماز کی عادت ڈالیں اس میں سردیوں کی فجر بھی شامل ہو اس میں گرمیوں کی زہر بھی شامل ہو تو پھر وہ بچہ جب بالغ ہوگا جب جوان ہوگا اسے کہنا نہیں پڑے گا وہ آٹومیٹک ہے یہ عادت فلاح کی آواز ہونے کے بعد مسجد کی طرف رخ کرے گا گھروں کی اصلاح کے لیے دوسری چیز کہ اپنے گھروں میں ہم نماز کی پابندی کریں تیسری چیز مسلمان کا گھر ہے مسلمان کے گھر میں سب سے زیادہ کس کا نام بلند ہونا چاہیے اللہ کا مسلمان کے گھر کی روح کیا ہے اللہ کا ذکر ہے آدمی کے اندر سے روح نکال تو مر جائے آدمی کے اندر سے روح نکل جائے مر جائے گا ڈیڈ ہو جائے گا اس کی ویلو ختم ہو جائے گی اللہ کا ذکر نکال دو گھر سے گھر مردہ ہو جائے گا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے پیارے رسول پر مانتے ہیں مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحج والمسجد کس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے جس گھر میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ گھر وہ گھر مردہ ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ زندہ ہے زندہ اور مردہ ہے کتنے لوگ اپنے گھروں میں اللہ کا نام دے کتنے لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ گھر میں جانے کے اللہ کے پیارے رسول نے کیا آزکار بتائے گھر سے نکلنے کے کیا ادھکار کتنا ٹائم لگتا ہے گھر میں آپ جا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے داخل بسم اللہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگا کتنا ٹائم لگا بسم اللہ پڑھ کے داخل آپ ہو گئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شیطان سے بچنے کا سرکھا کبچ آپ کو مل گیا پروٹیکشن مل گیا اور میں حدیث پڑھ کے اس بات کو پروف کرتا ہوں اللہ کے پیارے رسول مسلم شریف جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے رسم اللہ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے اللہ کا نام لے کے کھانا کھاتا ہے گھر میں داخل ہو رہا ہے اللہ کا نام لے رہا ہے گھر کھانا کھا رہا ہے اللہ کا نام لے رہا ہے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے لا ہاؤنا ہائے افسوس یہ تو گھر میں داخل ہونے کے ٹائم بھی اللہ کا نام لے چکا ہے یہ تو کھانا کھانے کے ٹائم بھی اللہ کا نام لے چکا ہے اب اس گھر میں نہ تو ہمیں رہنے کی جگہ ملے گی نہ ہمیں کھانا ملے گا شیطان بیچارے مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں نہ رہنے کا ٹھکانا نہ کھانا لیکن اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے اور ڈائریکٹ اپنے گھر میں چلا جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے اد رقت شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے اپنے چمچوں سے کہتا ہے چلو بڑا اچھا ہوا میں رہنے کا ٹھکانہ مل گیا اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے اد رقت چلو کھانے کا بھی جگاڑ ہو گیا کھانے کا بھی انتظام ہو گیا کھانے کی برکت گھر کو شیطان سے بچانے کے لیے کتنا ٹائم لگ رہا ہے میرے بھائیو کتنی لمبی دعا ہے بسم اللہ پڑھ کے گھر میں جاؤ عادت بنا لو بچوں کو سکھاؤ اپنی بیویوں کو سکھاؤ جب بھی گھر میں لاتے ہو گھر سے نکل رہے ہو ایک چھوٹی سی چھوٹا سا وظیفہ ہے بسم اللہ اللہ توکل تو لا حول ولا قوت الا بالله آسان ہے بچے کو بھی یاد ہو سکتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا بالله یہ پڑھ کے گھر سے نکلو دکان پہ جا رہے ہو پڑھ کے نکلو بزنس کے لیے جا رہے ہو پڑھ کے نکلو شاپنگ کے لیے جا رہے ہو پڑھ کے نکلو کیا فائدہ ہوگا چلیے حدیث سنا دیتا ہوں مسلم شریف کی ترمیزی کی روایت اللہ کے پیارے سے فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکل تو اللہ لا حول ولا قوت الا جب یہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اللہ کے فرشتے سے آواز دیتے ہیں وہیتا اے اللہ کے بندے تو اللہ کو یاد کر کے گھر سے نکلا ہے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلا ہے اب اللہ تیری ہدایت کے لیے کافی ہے اب اللہ تجھے بچائے گا اب اللہ تجھے ہدایت دے گا ایک چھوٹی سی دعا پڑھ کے نکلا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ پروٹیکشن مل گیا شیطان سے بچ گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی گائیڈنگ کی ذمہ داری لے لی کے بعد اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی گھر سے نکلتا ہے تو کوئی شیطان اس کو بہچانے کے لیے یا اس سے کوئی غلط کام کروانے کے لیے جب آگے بڑھتا ہے تو دوسرا شیطان کہتا ہے کہاں جا رہا ہے تجھے بتا نہیں وہ گھر سے پڑھ کے کیا پڑھ کے نکلا ہے وہ ایسی دعا پڑھ کے نکلا ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا تو تیرا اس کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں چھوٹی سی دعا ہے ان دعاؤں کو اپنی زندگی کے شیڈیول میں شامل کریں کتنے لوگ ہوتے ہیں اس بلڈنگ میں شیطان کا اثر ہے اس کمرے میں شیطان کا اثر ہے کتنی بلڈنگیں ایسی ہیں وہاں کوئی رہتا نہیں ہے ارے باپ رامی رہنا وہاں شیطان رہتا ہے اب شیطان کو بھگانے کے لیے شیطان کے شیروں کو بلایا جاتا ہے جادو کا علاج جادو سے کیا جا رہا ہے شیطان کو بھگانے کا علاج شیطانی طریقوں سے کیا جا رہا ہے اتنا آسان علاج ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کیا فرمایا اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو کروتانا اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ طریقہ تو بڑا بھاری ہے ڈھائی پارے کی سورہ بقرہ کون پڑے گا تو چلو بڑا آسان طریقہ ہے کسی حافظ جی کو پکڑ لیتے ہیں ان سے کچھ طے کر لیتے ہیں ان سے پڑھوا لیتے ہیں آج مسلمان ہر چیز میں شارٹ کٹ چاہتا ہے ہر چیز میں شارٹ کر جاتا ہے ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے مولی صاحب اگر پورے بکرا کو موبائل پہ لگا کے چالو کر دیا جائے لیکن ہمیں نہ کرنا پڑے چلو سورے بکرا پوری اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم سورے بکرا کی آخری دو آیتیں پڑھ لیا کرو آم رسول سے لے کر آخر تک دو آیتیں ہیں سورہ بکرا کی آخر کی دو آیتیں پڑھ لیا کرو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے پاس ہے اس کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں دنیا میں اتاری ہیں یہ وہی دو آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہیں آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں سے اتاری ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے کے دو ہزار سال پہلے اور آگے اللہ کے پیارے رسول کیا فرما رہے ہیں لا سکران فی بیت یقربہ الشیطان سورہ بقرہ کی یہ دو آیتیں جس گھر میں پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکتا اتنی بہترین گھر کو بچانے کا طریقہ بتا ہے ہم عمل نہ کریں دوش ہمارا ہے ہماری شریعت نے ہمیں کسی معاملے میں ادھورا نہیں چھوڑا ہے تو گھروں کی اصلاح کرنی ہے تو گھر میں قرآن کی تلاوت کی عادت کرنی ہے ہمارے یہاں قرآن کا پڑھا جاتا ہے رمضان میں رمضان ختم قرآن گلاب میں لپیٹ کے رکھتے ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان کے گھر کی صبح قرآن کی تلاوت سے ہوتی تھی اور آج صبح صبح سب سے پہلے ٹی وی کھول کے صبح صبح لوگ بیٹھ کے نیوز سنتے ہیں اور رات میں اپنا سیریل دیکھ کے ہماری مائیں بہنیں ہاتھ میں ریموٹ لے کے سو جاتی کیسے ہو گئے ہم کیسی ہمارے گھروں کی حالت ہو گئی ہمارے گھر مردہ ہو گئے ہمارے گھروں میں آج اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا اور ہم ایسے ماحول میں بھی نہیں رہتے جو بہت نیک لوگوں کا ماحول اور بہت مستقی لوگوں کا ماحول ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے وہاں بھی اس کو اللہ سے کوئی ڈرا نہیں رہا ہے وہاں بھی اس کو گاڈ سکھایا جا رہا ہے وہاں بھی کئی سرسوتی کے آگے ہاتھ جوڑوایا جا رہا ہے ہمارا بچہ باہر جا رہا ہے وہاں بھی شیطان اس کو بہکا رہا ہے اور گھر میں آ رہا ہے وہاں بھی اس کو کوئی اللہ کا اللہ کا نام بتانے والا اللہ کا ذکر اس کو اس کے سامنے کرنے والا نہیں گھروں کی اصلاح کے لیے یہ تیسرا قدم ہے کہ گھروں میں اللہ کا نام دیجیے گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع کیجیے تھوڑا سا ہی صحیح جتنا آپ کر سکتے ہو آدھا پارا پون پارا ایک پارا ایک روکو دو روکو جتنا آپ پڑھ سکے روزانہ قرآن کی تلاوت کیجیے آپ کے بچے آپ کے فیملی کے لوگ آپ سے سیکھے اور وہ بھی قرآن کی تلاوت نمبر چار گھروں کی اصلاح کا چوتھا طریقہ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں کتنے ایسے باپ ہیں کہ صبح کو اٹھتے ہیں تو بچہ اسکول جا چکا ہے اور رات کو دکان سے آئے ہیں تو بچہ سو چکا ہے اس کو کہتے ہیں کہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یقین ہے کتنے ایسے باپ ہیں کبھی اپنے بچے کے ہاتھ پر پیار سے سر نہیں پھیرا کبھی اپنے بچے کو چوما نہیں اور بڑے سے کہتے ہیں ہمارے بچے ہم سے بہت ڈرتے ہیں یہ انسان کی علامت نہیں ہے انسان اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے اللہ کے پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں حسن اور حسین کو چوما کرتے انہیں بوسا دیا کرتے تھے انہیں اپنے ساتھ نماز میں شامل کیا کرتے تھے مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے پیارے حدیث خطبہ دے رہے آپ کے نواز حسن حسن حسین سرخ رنگ کے کپڑے پہنے چھوٹے بچے ہیں گول بٹول بچے ہیں نبی کے لاڈلے نبی کے سامنے آ جاتے ہیں اللہ کے پیارے رسول اپنا خطبہ ادھورا چھوڑ دیتے اپنی بات ادھوری چھوڑ دیتے ممبر سے اترتے ہیں اپنے دونوں نوازوں کو گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے صحیح کہا قرآن میں لا ذکر اللہ اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کی یاد سے تمہیں حاصل نہ کر بچوں سے پیار کیجیے بچوں کو ٹائم دیجیے بچے کہاں جا رہے ہیں کس سے مل رہے ہیں اس پر نظر رکھیے آپ کا بچہ ذرا سا دیوار سے لڑ جائے سر پھٹ جائے سر سے خون بہنے لگے آپ بے چین ہو جاتے ہیں آپ کے بچے کو بخار آ جائے آپ کو نیند نہیں آتی آپ کا جوان بیٹا عیاشی کر رہا ہے اور آپ بے خبر ہیں آپ کی جوان بیٹی اپنی سہیلی کے بہانے کسی سے ملنے جا رہی ہے آپ کو کوئی خبر بچوں کی نگرانی بچوں کی تربیت اولاد کی تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کے بغیر آپ کے گھر کی اصلاح نہیں اللہ تبارک پتہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا الذین آمنوا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ دنیا کی آگ تو بھج جائے گی دنیا کی آگ تو ختم ہو جائے گی لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن کوئی انسان اور پتھر ہوں گے وہ آگ لکڑی یا کوئلے سے نہیں جلے گی وہ پتھروں سے جلے گی وہ انسانوں سے جلے گی اولاد تو اتنے لاپرواہ ان کو کھانے کو لا کے دے دیا عید اور بکری کا کپڑا لا کے دے دیا اچھا سا پلیٹ خرید کے ان کے رہنے کا انتظام کر دیا ذمہ داری ختم نہیں نہیں میرے بھائیوں گھر کی اصلاح کرنا ہے تو اپنی اولاد اپنے گھر کے لوگ اپنی بیوی اپنے بچوں پر نظر بھی رکھتی اب نظر رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے ایک صاحب اپنے کمپیوٹر پر ان کا بچہ جب جب کوئی غلطی کرتا تھا تو اپنے کمپیوٹر پر نوٹ کر لیتے آج میرے بچے نے یہ کام کیا آج میرے بچے نے یہ غلط کام کیا اور پھر اس کو ای میل کر دیتے تھے اپنے بیٹے یہ کوئی طریقہ نہیں ہماری فیملی کوئی کمپنی نہیں ہے کوئی دکان نہیں ہے کہ دکان کا کوئی ورکر کوئی غلطی کر دے تو ہم اسے پوچھتا ہے فیملی پریوار گھر محبت سے چلتا ہے بچے سے غلطی ہوگی پیار سے سمجھا بیٹی کوئی غلط کام کر رہی ہے اس کو بٹھائیے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیجیے اس ذمہ داری کو محسوس کیجیے اپنے بچوں کی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے اس ذمہ داری کو محسوس گھروں کی اصلاح کا طریقہ گھر کی اصلاح کرنی ہے تو اچھی گھر والی لائیے ایک اچھی گھر والی لائیے ایک اچھی عورت کے بغیر ایک اچھا گھر نہیں بن سکتا اسی لیے اللہ کے پیارے کبھی فرماتے ہیں جما لا بل جی جب عورت سے شادی کی جاتی ہے تو عورت کے اندر چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں کچھ لوگ عورت کا مال دیکھتے ہیں کہ کتنا مال رکھتی ہے کتنا اس کے پاس پیسہ ہے کتنی دولت لے کر آئے گی کچھ لوگ عورت کا خاندان اور برادری دیکھتے ہیں کس برادری کی ہے کس خاندان کی ہے کچھ لوگ عورت کا کی خوبصورتی دیکھتے ہیں کتنے کتنی اسمارٹ ہے کتنی خوبصورت ہے کلر کیسا ہے رنگ کیسا ہے ناپ نقشہ کیسا ہے اور کچھ بیچارے دین دیکھتے کتنا دین ہے اس کے پاس نمازی ہے کہ نہیں پاس باز ہے کہ نہیں اچھے اپنا والی ہے کہ نہیں زبان کی اچھی ہے کہ نہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں پد پر ری اے میری امت کے لوگوں دین والی عورت کو لے آؤ خوبصورتی نہیں رہے گی چلے گا پیسہ لے کر نہیں آئے گی چلے گا بہت اونچے خاندان کی رہے نہیں رہے گی چلے گا لیکن دین والی نہیں رہے گی تو نہیں چلے گی پد پر رضا دین جیندار عورت کو لے کر ایک بے دین عورت پورے گھر کو جہنم بنا اور ایک دیندار عورت پورے گھر کو جنت بنا دی اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ لوگوں نے عورت کو بڑا معمولی سمجھا ہے یہ عورت ہوتی ہے جو اپنی کوکھ میں اماموں کو رکھتی یہ عورت ہے جس نے اپنی کوٹ میں اماموں کو رکھا ہے محدثین کو رکھا ہے مفسرین کو رکھا ہے تو کہاں کو رکھا ہے اس نے نو مہینے اپنے پیٹ میں کسی بڑی بڑی ہستیوں کو رکھا انہیں جنم دیا ہے انہیں پالا ہے انہیں پوسا ہے آج دنیا امام بخاری کو جانتی ان کی ماں کو کوئی نہیں جانتا مگر امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ان کی ماں ہے آج دنیا امام ابو حلیفہ کو جانتی ہے ان کی ماں کو کوئی نہیں جانتا ان کی ماں ہے جنہوں نے ان کو ان کی تربیت کی آج اللہ لیتے ان کی ماں کا نام کسی کو پتا بھی نہیں لیکن یہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو محدت بناتی ہیں مفسر بناتی ہیں عالم بناتی ہیں دیندار بناتی ہیں میرے پیارے بھائیوں اپنے گھر کے لیے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک دیندار عورت جب تک ہم نہیں لائیں گے گھر کی اللہ کے پیارے نبی فرماتے دنیا کل مارتے متاؤ دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے وہ خیر مطالب دنیا المرا الحا اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک اور اللہ کے پیارے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں اے لوگوں اے اپنی تجوریوں میں خزانہ بھرنے والوں اے اپنے گھروں میں نوٹوں کے گٹریوں والے اگر تمہیں اپنے اپنے لیے کوئی خزانہ اپنے گھر میں رکھنا ہے تو تین چیزوں کو اپنے گھر میں جمع کر لو تین چیزوں کو خزانہ بنا لو نیت تریفرا سب سے پہلے اپنے دل کو شکر گزار بنا لو اپنے دل کے اندر اللہ تبار تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرو اپنے دل کو شکر گزار بناؤ وہ انسان گرا اور اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بناؤ وہ زو جتن امردا داخلہ اور نیک اور ایمان والی عورت لاؤ جو آخرت کے کاموں میں تمہارا ہاتھ بٹائے ایسی عورت لاؤ جسے پتا ہو کہ غیر محرم سے پردہ کر ایسی عورت لاؤ جو نماز کے ٹائم بیٹھ کے سیریل نہ دے ایسی عورت لاؤ جو جانتی ہو شور کا حق کیا ہے ایسی عورت لاؤ جس کی زبان سے پھول بس گھر کو جنت بنانا ہے کسی اور جس کے اندر ایمان ہو جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو جس کے اندر فاطمہ زہرا کی عفت ہو جس کے اندر اما عائشہ کے جیسی غیرت ہو جس کے اندر حضرت حاضرہ کے جیسا قربانی دینے کی جذبہ ہو حضرت حاضرہ ہے دودھ پیتا بچہ اسماعیل اور ایک چھوٹی سی تھیلی میں تھوڑی سی کھجورے اور پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے کہاں جا رہے ہیں جہاں پر آج مکہ ہے جہاں پر آج کھانے کا ہے وہاں اس وقت ایک آدمی بھی نہیں تھا نہ ایک کہیں وہاں دانا اناج کا تھا نہ کہیں پانی کا کترا تھا چھوڑ کے جا رہے شریف کے الفاظ ہیں حضرت حاضرہ کہتی ہے من رونا اے میں سرتاج آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ تھوڑی سی کھجوریں کب تک ہمارے کام آئیں یہ تھوڑا سا پانی کب تک ہمارے کام آئے گا آپ کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے حضرت ہاشا کہتی ہے اللہ امر کبھی ہزا امر کبھی اے میرے سرتاج کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تمہارا سطانہ کی طرف سے آپ کو حکم دلائے آپ اللہ کی طرف سے امتحان دلائے اسی کو پورا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں اے میری بیوی یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا امتحان ہے جیسے ہی سنا کہ اللہ کا حکم ہے حضرت حاجرہ کی زبان سے کیا الفاظ نکلے کہتی ہے لا اللہ ابدا اے میرے سرتاج اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ شوق سے جا سکتے ہیں اللہ ہمیں برباد نہیں کرے اتنا بھروسہ ایک عورت ساتھ اس کے دل میں اللہ کی ساتھ پر اتنا بھروسہ ایسی عورت جب گھر میں آئے گی تو نیک بچے جنم لیں گے میری پیاری ماں بہنوں میں آپ کی توہین نہیں کر رہا ہوں لیکن آج ایسی عورتوں کی بڑی کمی آج ایسی ماں کی بڑی کمی ہے آج ہمارے گھروں سے عزت اور غیرت کے جنازے رہے ہیں اچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام تو ہم سب جانتے ہیں حضرت عائشہ کی ایک بڑی بہن تھی ان کا نام کوئی جانتا ہے کوئی جانتا تو آپ حضرت عائشہ کی بڑی بہن اللہ کے پیارے رسول کی سالی کوئی جانتا ہے پبلک میں حضرت اسما یہ حضرت اسما اللہ کے رسول کی سالی ہے سالی جانتے نا حضرت اسما حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی اور ان کا بھی بڑا کردار ہے جب اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت پہ جا رہے تھے تو غار طور میں تین دن تک جب اللہ کے پیارے رسول اپنے یار غار کے ساتھ تک تھے اپنے یار غار کے ساتھ تھے تو وہاں کھانے کا ٹفن کون پہنچاتا تھا یہی حضرت اسما اللہ اسلام ہمیں ملا ہے کتنی عورتوں کی قربانیوں سے ملا ہے حضرت اسما کھانے کا ٹفن اس زمانے میں پیدل چل کے اپنے گھر سے گارے طور تک جاتی تھی اور اللہ کے رسول کو تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ نکل گئے ابو جہل کو پتا چلا ابو جہل فوراً حضرت ابو بکر کے گھر پر آیا اور آ کے پوچھنے لگا کہ ابو بکر کہاں گئے حضرت اسما کہتی ہمیں نہیں پتا ابو بکر نے ہاتھ اٹھا کے تھپڑ مارا اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ حضرت اسما کی بالی گر گئی لیکن انہوں نے انہوں نے اپنے باپ کا پتہ نہیں بتایا میری پیاری ماں بہنوں یہ اسلام کی جو دولت ہمیں ملی ہے یہ عورتوں نے تھپڑ کھا کھا کے عورتوں کے کاموں سے باریاں نوٹ نوٹ کے قربانیوں ان کی قربانیوں کے بعد بھی اسلام ہمیں ملا ہے یہ حضرت اسما اتنے بڑے باپ کی بیٹی حضرت ابو بکر کی بیٹی ان کی شادی حضرت زبیر کے ساتھ حضرت زبیر غریب آدمی ہے بہت پیسے والے نہیں ہیں حضرت اسما بیچاری اپنے شوہر حضرت زبیر کے بعد میں ان کا کھجوروں کا ایک باغ پر کام کرتی تھی ورکر کی حیثیت سے لیبر کی حیثیت سے کام کرتی تھی اپنے اپنے شوہر کے بعد آٹا بوٹتی تھی روٹی بناتی تھی گھر کا سارا کام کرتی تھی اور ساتھ میں اپنے شوہر کے بعد میں جا کے کھجورے اپنے سر پہ ٹوکری میں لاد کے لاتی تھی ایک دن لا رہی تھی اللہ کے پیارے رسول کا سب اونٹ پر جا رہے اللہ کے رسول کی نظر پڑی کہ میری سالی جا رہی ہے حضرت اسما جا رہی اللہ کے پیارے رسول نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا اور اشارہ کیا سالی اور بہنوئی میں ہمارے یہاں بڑی بے سکندی ہوتی ہے سالی بہنوئی میں بڑا ہنسی مزاق کرتا ہے جیجا سالی میں بڑی ہنسی مزاق کرتا ہے لیکن اسلام میں جیجا اور سالی کا رشتہ غیر محرم کا رشتہ ہے جیجا اور سالی کے بیچ میں حیا اور شرم کی غیرت کی ایک لکیر ہونی چاہیے بہت بے تکلفی اور بے پردگی اسلام میں جائز نہیں ہے جیجا اور سالی کے اللہ کے پیارے رسول نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور زبان سے بھی کچھ نہیں بولے اشارہ کی عادت ہے اونٹنی پر بیٹھ جاؤ حضرت اسما نے دیکھا پیدل جا رہی سر پہ اونٹ کھجوروں کا گچھا لے کے کھجوروں کی ٹوکری لے کے جا رہی اللہ کے پیارے رسول بلا رہے آؤ پر کوٹنی پر بیٹھ کر کہتی تو زبیر مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر بہت غیرت والے میرے شوہر کو کبھی یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی غیر مرد کے ساتھ بھی چلوں کہتی مجھے اپنے شوہر غیر کی غیرت یاد آ گئی میں سوچنے لگی جی کہ میرے شوہر کو پتا چلے گا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اونٹ پر بیٹھ کے اچھا نہیں لگے گا میرے شوہر حضرت اسما آگے بڑھ نہیں بیٹھی اللہ کے رسول غور کیجیے میری پیاری ماں بہنوں حالانکہ یہ معاملہ اللہ کے پیارے رسول کا ہے جس کے بارے میں نوز اللہ ہم کوئی غلط خیال اپنے دل و دماغ میں لا بھی نہیں سکتے لیکن اپنے شوہر کی غیرت کا اتنا خیال ہے حضرت اسما کا کہتے کہ مجھے اپنے شوہر زبیر کی غیرت یاد ہے کہ میں نہیں بیٹھی بعد میں حضرت زبیر کو پتا چلا تو حضرت زبیر نے کہا کہ ارے پڑھی تو بیٹھ جاتی تو بیٹھ جاتی میں تھوڑی ناراض ہو جاتا اللہ کے رسول تجھے دکھا رہے تو بیٹھ جاتی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی شرم و حیا والی ایسی غیرت والی یاد عورتیں ہمارے گھروں میں ہمارے یہاں بیٹی جنم لیتی ہے تو لوگ اپنی بیٹیوں کا نام ٹی وی کے سیریلوں کو دیکھ کر رکھتے ہیں یا کچھ جاہر لوگ انٹرنیٹ کا نام رکھ لیتے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا نام رکھا الینا بولے قرآن میں آیا الینا ارے الینا کا مطلب کیا ہے قرآن میں تو بہت کچھ ہے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا نام رکھا عالم ترا قرآن میں آیا نام ہی رکھنا ہے تو ایک نام میں بتا رہا رومیسا بڑا پیارا نام ہے جانتے ہیں کس کا نام رومیسا یہ حضرت عمر سلیم کا نام حضرت انس کا نام سنا ہے حضرت انس بن مالک اللہ کے پیارے رسول کے مشہور صحابی جو دس سال تک اللہ کے رسول سب کی خدمت کرتے ہیں یہ حضرت انس کی ماں کا نام ہے یہ سلیم کا نام ہے حضرت ام سلیم اسلام لے آتی ان کا شوہر مالک بن نظر اسلام نہیں لاتا ٹائم اگر زیادہ ہو رہا ہو تو پیارا کر دیجیے ہاں۔ سلیم کا شوہر ایمان نہیں لاتا انس رضی اللہ پیدا ہو حضرت ام سلیم اپنے بچے کو کلمہ سکھاتی ہے لا الہ الا اللہ سکھاتی ہے باپ دیکھتا ہے کہ میرے بچے کو کلمہ سکھا رہی کہتی ہے میرے بچے کو بگاڑ رہی ہو بولی بگاڑ رہی ہوں بنا رہی ہوں شوہر بچے میں آ کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے شوہر اسلام نہیں لایا شوہر کا انتقال ہو گیا دشمنوں نے حملہ کر کے مار ڈالا ان میں تو ہے اب مدینہ کے ایک کروڑ پتی آدمی نے ان کو نکاح کا پیغام دیا حضرت ابو طلحہ انصاری جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں مدینہ کے کروڑ آتی آدمی انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ اے ام سلیم مجھ سے شادی کر لو میں مہر میں سونا دوں گا ہیرا دوں گا جواہرات دوں گا ایک بیوہ عورت وہ بھی ایک بچے کی ماں اس کو اتنے اچھے آدمی کے نکاح کا آفر ملتا ہے لیکن ایمان کتنی قیمتی دولت ہے میرے بھائی اللہ حضرت سلیم یہ کا رشتہ دیتے ہیں کہتی نہیں میں آپ سے شادی نہیں کروں میں مسلمان ہوں اور آپ کافر ہیں مشرق ہیں میرا آپ کے ساتھ نیتا نہیں آج کتنے مسلمان گھروں کی لڑکیاں آج دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں واقعات گواہ ہے ہیں کہ آج پورے معاشرے کی ناک کٹوا کے آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ایک یہ عورت ہے بیوہ ہے ایک بچے کی ماں ہے اور مدینہ کے کروڑ پتی آدمی کا رشتہ آتا ہے کہتی ہے نہیں ہے ابو طلحہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی میں مسلمان ہوں آپ کافر ہیں میرا آپ تنظیم امر رضی اللہ تعالیٰ ابو طلحہ کو اسلام کی دعوت بھی دیتی ہیں ان کو اسلام کے بارے میں سمجھاتی ہیں ان سے یہاں تک کہتی ہے کہ ابو طلحہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں میں آپ سے بغیر مہر کے شادی کر لوں گی میں شادی میں آپ سے کوئی مہر نہیں لوں گی آپ اسلام قبول کر لیجیے وہی میرا مہر بن جائے گا حضرت ابو طلحہ ام سلیم کی تبلیغ سے ان کی دعوت سے اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں شادی کر لیتے ہیں اور یہ دنیا کی پہلی شادی ہے یہ شادی میں کوئی مہر نہیں ہے بلکہ شوہر کا اسلام قبول کرنا ہی بیوی کے لیے مہر بن گیا یہ دنیا کی سب سے قیمتی شادی ہے شادی ہو گئی کچھ دنوں کے بعد ایک بچے کا جنم ہوا بڑا پیارا بچہ ہے ابو عمیر نام ہے اللہ کے پیارے رسول اکثر اس بچے سے کھیلتے ہیں اس بچے کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں بچہ بیمار پڑ گیا حضرت ابو طلحہ کو سفر پہ جانا تھا انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو بچہ بیمار ہے دوا علاج کے بارے میں لاپرواہی مت کرنا میں سفر میں جا رہا ہوں پھر میں آتا ہوں یہ سفر میں گئے بچہ بیمار تھا بیماری بڑھ گئی بچے کا انتقال ہو گیا اور اتفاق سے جس دن انتقال ہوا اسی دن شام کو حضرت ابو طلحہ آنے والے حضرت سلیم نے تمام گھر والوں سے کہا کہ ابو طلحہ کو کوئی بتائے گا نہیں کہ بچہ مر چکا ہے میں بتاؤں گی کوئی بتائے گا شام ہوتی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ گھر آتے ہیں آتے ہی پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ میری بیوی میرا بچہ کیسا ہے میرا بیٹا کیسا ہے ام سلیم کہتی ہے اے ابو طلحہ آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ سکون سے ہے ابو طلحہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے کو آرام ہو گیا ہے ام سلیم کھانا لاتی ہے اپنے شوہر کے آگے کھانا پروستی ہے کھانا کھلاتی ہے حضرت ابو طلحہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں حضرت ام سلیم میک اپ کرتی ہیں اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگاتی ہیں میک اپ کرتی ہیں اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی ہیں رات میں دونوں میاں ملاقات ہوتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو حضرت ام سلیم اپنے شوہر سے کہتی ہیں اے ابو سلام میں آپ سے ایک بار پوچھنا چاہتی ہوں کیا پوچھو کہیے بتائیے اگر کوئی اپنا سامان کسی کو ادھار دے اور پھر واپس تو برا ماننا چاہیے بولے کیوں برا مانیں گے بھائی سامان ادھار دیا تھا واپس لے رہا ہے تو دے دو کہا ابو طلحہ آپ کا بیٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانت تھا اللہ نے اٹھا لیا ابو طلحہ مر گیا اور تم مجھے آپ بتا رہی بیٹے کی لاش گھر میں رکھی تھی میں کھانا کھا رہا بیٹے کی لاش گھر میں رکھی تھی میں تم سے مل رہا تھا حضرت ابو طلحہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں پوری بات بتاتے ہیں اللہ کے پیارے رسول کہتے ہیں بارک اللہ فی لیلتکم اے ابو گھبراؤ مت اللہ تعالیٰ کل تمہاری رات میں میاں بیوی کی جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں اللہ برکت دے گا نبی نے دعا دی حضرت ام سلیم کے بطن سے حضرت طلحہ پیدا ہوئی اور حضرت طلحہ آگے چل کے ان کے ساتھ بچے ہوئے جو سب کے سب قرآن کے حافظ عالم اور قاری بنے میری پیاری ماں بہنوں یہ ہوتی ہے ایک مسلمان عورت یہ ہوتی ہے ایک نیک عورت دیندار عورت آج ایسی عورتیں آج ہمارے گھر میں نہیں ہیں جب تک ایسی عورتیں نہیں آئیں گی گھر کی اصلاح نہیں نمبر چھ گھر کی اصلاح کے لیے چھٹا قدم یہ ہے کہ اپنے گھر والوں اپنے بال بچوں کے دل و دماغ میں آخرت کا ڈر پیدا ان کو اچھا سے اچھا کھلائیے اچھا سے اچھا پہنائیے دنیا کی دولت دیجیے مگر ساتھ کے تصور بھی ہو کہ آخرت کے عذاب سے بھی ہمیں بچنا ہے اس کے لیے تیاری وقت میرا کیونکہ پورا ہو چکا ہے اس تفصیل کے ساتھ میں جو بیان کر رہا تھا نہیں بات آگے بڑھ سکتی ایک مثال دے دیتا ہوں اس سلسلے میں اللہ کے پیارے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے کتنی لاڈلی بیٹی ہے صحتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی حضرت علی سے ہوئی اور حضرت علی انتہائی غریب ہیں حضرت حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہیں گھر کے سارے کام کرتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں ایک دن پتا چلتا ہے کہ میرے ابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں نوکر آئے ہیں خادم آئے ہیں اللہ کے رسول سچی کے پاس آتی ہیں کہ دو چار خادم مجھے بھی مل جائیں ایک غلام مجھے بھی مل جائے میرے گھر کے کاموں میں ہاتھ کے اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوتی ہے حضرت عائشہ کو پیغام دے کے چلی جاتی اللہ کے پیارے رسول کو پتا چلا میری بیٹی آئی تھی غلام لینے کے لیے فوراً اپنی بیٹی کے گھر پہنچی اور اپنی بیٹی کے گھر جانے کے بعد اپنی بیٹی اور داماد کے بستر پر بیٹھ کے اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ تیرا باپ تجھے غلام نہیں دے سکتا تیرا باپ تجھے غلام نہیں دے سکتا تیرے باپ کے پاس اتنی استطاعت تو نہیں ہے کہ تجھے غلام دے سکے لیکن اے میری بیٹی میں تجھے غلام سے بہتر نوکر سے بہتر ایک وظیفہ بتاتا ہوں جب تو بستر سے سونے جایا کر تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ ہو کر پڑھ لیا کر اے میری بیٹی یہ وظیفہ تیرے لیے ایک غلام سے اور ایک خادم سے بہتر ہے یہ تربیت کی تھی اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی اس طریقے کی تربیت اپنی بیٹیوں کی اپنی بیویوں کو اس طریقے کا بنائیے ان کے دل میں دنیا کی محبت اتنی نہ چلی جائے کہ آخرت کو بھول جائیں گھر کو جنت بنانا ہے گھر کی اصلاح کرنا ہے تو گھر والوں کے دل و دماغ میں آخرت کی اور کو بھی ہونا چاہیے نمبر سات ساتویں کی گھر میں کچھ دینی کتابیں بھی لا کے رکھیں کچھ علماء کی تقریریں مستند علماء کی تقریریں اپنے گھر والوں کو سنائیے عورتوں کے مسائل کے تعلق سے کچھ معلوماتی کتابیں لا کے اپنی بیویوں کو دیجیے کچھ حدیث کی کتابیں لا کے گھر میں رکھیے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے کہا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اے نبی کی بیویوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو یاد کرو پتا چلا کہ مسلمان کے گھر میں قرآن و حدیث کا دور ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے حدیث رسول ہونی چاہیے مسئلے مسائل کی کتابیں ہونی چاہیے دینی کتابیں بھی ہونی چاہیے نمبر آٹھ گھر کی اصلاح کے لیے آٹھواں قدم یہ کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اپنے آپ کو نمونہ بنائیں ہم نمازی تو بچے نمازی بنیں ہم سچ بولیں گے تو بچے سچ بولیں گے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو بچے زبان کی حفاظت کریں گے اپنے آپ کو آئیڈیل بنائیے اور ایک بات یاد رکھیے آپ کی نیکی آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی اولاد کے کام میرا یہ جملہ نوٹ کر لیجیے ماں باپ کی نیکی ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی اولاد کے کام آتی ہے میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں قرآن مجید سے حضرت موسا علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا واقعہ قرآن مجید کے سولہ کے اندر بہت مشہور واقعہ ہے حضرت موسا علیہ السلام حضرت کے ساتھ جا رہے ہیں ایک بستی میں جاتے ہیں بستی میں کوئی ان کو کھانا نہیں کھلاتا ہے بیچارے دونوں تھکے ہارے ہوتے ہیں ایک مکان کی دیوار میں ٹیپ لگا کے دونوں بیٹھ جاتے ہیں دیوار اچانک گرنے لگتی ہے حضرت خضر ہاتھ بڑھا کے دیوار ٹھیک کر دیتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے خیزر آپ کو کیا ضرورت تھی اس دیوار کو ٹھیک کرنے کی اس بستی کے لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی نہ ہمیں کھلایا نہ پلایا ہم لوگ اتنا پریشان ہوئے اور آپ ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو حضرت خیزر نے کہا تھا وہ امر جدا پکانا بولا میں یتی میں پھر مدی نتی وہ کرنا ابو گما فالحا اے موتا یہ دیوار یہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی دو یتیم بچے اس مکان میں رہتے تھے اور دیوار کے نیچے ان بچوں کے باپ نے خزانہ دبا کے رکھا تھا اور ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا اگر وہ دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا محلے والے گاؤں والے لوٹ کے چلے جاتے اللہ نے ان بچوں کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں ان یتیم بچوں کی حفاظت کی اور اللہ نے یہ اللہ تبارک مطالعہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ یہ پالیں میرے بھائیوں ماں باپ کی نیکی ان کے بچوں کے ان کے مرنے کے بعد ان کی کام آتی ہے ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں نمازی بنائیں دیندار بنائیں ان شاء اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح آٹومیٹک ہو جائے گی آٹھ چیزیں ہو گئی نمبر نو نئی چیز یہ ہے کہ کچھ چیزوں سے ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں کچھ بنیادی چیزیں جیسے غیبت ہے غیبت بہت عام ہے ہماری مائیں بہنیں اس فن میں زیادہ ماہر ہیں جہاں دو چار عورتیں بیٹھ گئی ان کی ان کی غیبت غیبت شروع اس جس کو اللہ کے رسول نے بہت بڑا گنا قرار دیا اور مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر اس کو کہا ہے اس کو اپنے گھر سے نکالیے حسب حسب کسی کی ترقی دیکھ کے کسی کا پیسہ دیکھ کے کسی کی خوبصورتی دیکھ کے دل میں جلن کا جذبہ اس کو اپنے گھر سے نکالیے جھوٹ ہمارے گھروں میں ہم جھوٹ بولتے ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کوئی ملنے کے لیے آیا تو بیٹے نے کہا کہ ابا آدمی ملنے کے لیے آئے بولے جاؤ کہہ دو میں ہوں نہیں گھر بیٹا گیا بولا ابا کہہ رہے گھر پہ نہیں تو اس طریقے سے ہمارے بچے ہم سے جھوٹ جھوٹ سیکھ رہے ہیں کی لالت کو گھر سے نکالیے چگلی کی لالت کو گھر سے نکالیے ان تمام چیزوں کو گھر سے جب تک ہم نہیں نکالیں گے ہمارے گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی اور دسویں اور آخری چیز گھر جیسا کہ میں نے کہا محبت سے چلتا ہے میاں بیوی کے بیچ میں کبھی کبھار اونچ نیچ ہو سکتی ہے لیکن میاں بیوی مرغا مرغی کی طرح لڑیں گے بچوں کے سامنے تو بڑا خراب اثر پڑے گا میاں بیوی پیار سے رہے محبت سے رہے اللہ کے رسول نے حقوق بتائے ہیں میاں کے حقوق الگ ہیں بیوی کے حقوق الگ ہیں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا وہ آ شروع اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ عورتوں سے کہا گیا کہ اپنے شوہر کی خدمت کرو اعتراض کرو شوہر کی خدمت کرو گی تو جنت ملے گی شوہر کی نافرمانی کرو گی تو جہنم ملے گی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کچھ کچھ نیچ چاہتی ہے نرم گرم آتی ہے تو بچوں کے سامنے لڑائی نہ جائے بچوں کے سامنے گتھا فائدہ ہو جائے کہیں کہیں دیکھا گیا ہے کہ میاں بھی میں لڑائی ہوئی تو ماں بچے سے کہتی ہے اپنے ابا سے بولنا نہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے ماں سے بولنا مت یہ سب طریقہ غلط ہے گھر کو بگاڑنے والے یہ طریقے ہیں گھر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا یہ پیار اور محبت کی بنیاد پر قائم ہو میاں بیوی سوچ سمجھ کے زندگی گزارے شوہر اپنا حق ادا کرے بیوی اپنا حق ادا کرے حضرت معاویہ ابن حکیم کشہری ایک صحابی ہیں اللہ کے پیارے رسول کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا انتم جب کھاؤ تو بیوی کو نکلا آپ باہر مٹن کھا رہے ہیں بیوی گھر میں سبزی کھا رہی ہے انصاف کا کرا جب کھاؤ اسے کھلاؤ وہ عزت کا طریقہ جب پہنو تو اسے پہناؤ جس لیول کا کپڑا آپ پہن رہے ہیں بیوی کو بھی اچھا سے اچھا کر ولا وجہ اور کبھی بیوی بات بہت پڑ جائے ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے بیوی کو مارنے کی نوبت آ جائے بیوی اتنی بدتمیزی پر اتر آئے تو کہا کہ اگر بیوی کے اوپر کبھی ہاتھ بھی اٹھانا ہے تو چہرے پر ولا تو کپڑے اور کبھی بیوی کو گالی اور لان تان مت کرو ولا سا اللہ پھر بائے اور کبھی اگر بیوی سے کوئی مسئلے پر ناراضگی ہے تو بستر الگ کرو گھر سے مت نکالو الگ کمرے میں سونا شروع کر دو بستر دوسرے بستر سونا شروع کر دو اور اس کو گھر سے نکالنے کی کوشش نہ کرو تو یہ حقوق بتائے عورت سے کہا گیا عورت چار کام کرنے جنتی ہے جب عورت نماز کی پابندی کر لے رمضان کا روزہ رکھ لے شوہر کی فرما برداری اور احتیاط کرے اور اپنی عزت و عدم کی حفاظت کرے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت سے جا سکتی ہے میرے بھائیوں گھر کی اصلاح کے تعلق سے یہ دس اہم باتیں قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان دس باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رب العالمین ہماری بیویوں کو نیک اور صالحہ بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے اللہ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا رب العالمین ہمارے گھروں کو خیر و برکت کا گہوارہ بنا دے رب العالمین ہمیں اپنے دن بھر کے شیڈیول میں تلاوت کلام پاک کو بھی شامل کرنے کی توفیق عطا رب العالمین ہمیں اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنے کی توفیق دے رب العالمین ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت کی آواز سے جگمگا دے رب العالمین ہمارے گھروں کو شیطان کے شر اور فتنے سے بچائے رب العالمین ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں اتحاد کے اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں دین کی باتوں کو سننے غور سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی مجھے بڑی خوشی ہوئی آج آپ کی سوسائٹی میں یہ پروگرام ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک ایسے ماحول میں جب دین کی باتوں کو کوئی سننا نہیں چاہتا دین یتیم ہو رہا ہے دین اجنبی ہو رہا ہے دین کی باتیں سن کے لوگ بھاگ رہے ہیں ایک ایسے ماحول میں دین کی باتیں ہو رہی ہوئی قرآن حدیث کی باتیں ہوئی اور آپ سننے کے لیے جمع ہوئے یہ بہت بڑا جذبہ ہے اللہ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو آمین ہوا تو دعوانا الحمد للہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے لہٰذا شیخ مفرت کے تندرستی عطا